تیسری سند اس میں ہے کہ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم چاہ رہے تھے کہ آپ لمبی نماز پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارا پتہ چل گیا تھا اور میں نے جان بوجھ کر ایسے کیا حدیث نمبر بائیس سو سینتیس مسند احمد